اللہ تعالیٰ کے ہاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں قربانی کرو اور اس کے خون پر اللہ تعالیٰ سے اجر کے امیدوار رہو بے شک خون اگرچہ زمین پر گرتا ہے مگر وہ اللہ تعالیٰ کی امان میں جا پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کا محبوب خرچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس چاندی کو خرچ کر کے عید کی قربانی کا جانور خریدا گیا ہو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر خرچے سے زیادہ محبوب ہے فائدہ الورق عربی زبان میں چاندی کو کہتے ہیں اس زمانے میں عمومی طور پر خرید و فروخت چاندی کے سکے یعنی درہم کے ذریعے ہوتی تھی اب چونکہ کاغذی کرنسی کا چلن ہے اس لیے یہ فضیلت روپے خرچ کرنے پر بھی ہوگی ستر گناہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ رضی اللہ عنہ اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس ذبح کے وقت موجود رہو بے شک اس کا پہلا قطرہ ٹپکتے ہی تمہارے لیے تمام گناہوں سے مغفرت لکھ دی جائے گی اور یہ قربانی قیامت کے دن اپنے گوشت اور خون کے ساتھ ستر گناہ بڑھا کر تمہارے میزان حسنات میں رکھی جائے گی جہنم سے آڑ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے خوش دلی کے ساتھ اور اجر کی امید سے قربانی کی تو یہ قربانی اس کے لیے جہنم سے حجاب یعنی آڑ اور بچنے کا ذریعہ بن جائے گی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق ہی سیدنا و مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين لا إله إلا الله محمد رسول الله